مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اور ابی بن کا رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو آٹھ